دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھاؤ شیخ سادی فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بڑا عابد و زاہد اور شب بیدار تھا ایک رات اپنے والد مرحوم کے ساتھ مسجد میں مشغول عبادت تھا اور قرآن حکیم اپنی بغل میں لیے ہوئے تھا کچھ لوگ ہمارے چاروں طرف سو رہے تھے میں نے والد سے کہا کہ ان لوگوں میں کسی کو اتنی توفیق بھی نہ ہوئی کہ اٹھ کر دو رکعتیں پڑھ لیتا ایسے سوئے ہوئے ہیں گویا مردہ ہیں حضرت والد نے فرمایا اگر تم بھی سو جاتے تو یہ اس سے بہتر تھا کہ لوگوں کی ایپ چینی کرتے گدھا ایک دیہاتی کا گدھا مر گیا اس نے اس کا سر اپنے انگوروں کے باغ میں لٹکا دیا تاکہ انگور نظر بس سے محفوظ رہیں ایک جہاں دیدہ بوڑھا وہاں سے گزرا اس نے ہنس کر کہا اے بیٹے یہ گدہ زندگی میں اپنے سر اور کان کو ڈنڈوں سے نہ بچا سکا مرنے کے بعد وہ بھلا تیرے با کو چشم بد سے کیا بچائے گا وہ طبیب کسی کے مرض کا کیا علاج کرے گا جو خود مرض سے مرا چاہتا ہے موت کوفہ سے ایک قافلہ سوئے اجاز روانہ ہوا ایک پیدل چلنے والا درویش ننگے سر اور ننگے پائنچوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لیا وہ شادان و فرح اکڑ کر چل رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا نہ تو میں اونٹ پر سوار ہوں اور نہ اونٹ کی طرح بوجھ تلے دبا ہوا ہوں نہ ریت کا بادشاہ ہوں نہ بادشاہ کا غلام ہوں نہ موجود کا غم رکھتا ہوں نہ اس کی فکر ہے جو موجود نہیں ہے آرام سے سانس لیتا ہوں عمر گزار دیتا ہوں ایک ملدار اونٹ سوار نے اس سے کہا اے فقیر کہا جا رہا ہے سفر کی صحبت تجھے مار ڈالے گی اس نے نہ سنا اور صحرا کی طرف چل دیا جب قافلہ نخل محمود کے مقام پر پہنچا تو ملدار اونٹ سوار فوت ہو گیا درویش اس کے سرہانے آیا اور کہا ہم تو سختی سے نہ مرے اور تو خوش بخت اونٹ پر مر گیا بہت سے تیز رو گوڑے ہیں جو منزل سے رہ گئے اور لنڈا گدا اپنی جان منزل تک لے گیا شادی ایک بڈھے سے لوگوں نے کہا کہ تو شادی کیوں نہیں کر لیتا اس نے کہا کہ بوڑھی عورتوں سے مجھے الفت نہیں اس لیے کسی بڑھیا سے شادی کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا اسی طرح کوئی جوان عورت مجھ بڈھے سے شادی کرنا کیسے پسند کرے گا بری اولاد ایک درویش کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی دن رات اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ وہ اسے ایک فرزند عطا فرمائے ایک دفعہ منت مانگی کہ اگر اللہ نے فرزند عطا کی تو وہ اپنے تن کی گدری کے سوا اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے دے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی آرزو پوری کی اور اس کے ہاں فرزند تولد ہوا درویش سجدہ شکر بچا لایا اور اپنی نظر پوری کی کئی سال بعد جب میں شام کے سفر سے واپس آیا تو اس درویش کی ملاقات کے لیے اس کے محلے میں گیا لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ تو قید خانے میں ہے میں نے سبب پوچھا تو محلے داروں نے بتایا کہ اس کا لڑکا بڑا ہو کر بدقماش نکلا اس نے شراب پی کر ایک آدمی کو قتل کر دیا اور شہر سے بھاگ گیا پولیس باپ کو اس نلائق کے جرم کی پاداش میں پکڑ کر لے گئی اور آج تک توقو سلاسل میں جھگڑا ہوا کیت خانے میں بچلن بیٹے کی جان کو رو رہا ہے میں بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھا اور کہا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس کو شب و روز دعائیں کر کے اس نے اللہ سے مانگا تھا حاسد کا منہ کالا ایک بادشاہ کا وزیر بڑا نیک سیرت تھا اور بادشاہ کا انتہائی وفادار اور خیر خواہ تھا وہ ہر کام میں پہلے رضائے الہی کو مد نظر رکھتا تھا اور پھر بادشاہ کے حکم کی تعمیل کو ہر چیز پر مقدم رکھتا تھا بادشاہ اس کی خوبیوں کا دل سے قدردان تھا اور یہ بات وزیر کے دشمنوں کے دل میں کانٹے کی طرح کٹکتی تھی وہ ہمیشہ ایسے موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ نیک سرشت وزیر کو بادشاہ کی نظروں سے گرا سکیں ایک دفعہ ان حسطوں کو یہ خبر ملی کہ وزیر نے کئی لوگوں کو اس شرط پر روپے قرض دے رکھے ہیں کہ جب بادشاہ مر جائے گا تو یہ قرض ان سے وصول کیا جائے گا ایک حاسد بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ جہاں پناہ یہ وزیر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے اس نے لوگوں کو اس شرط پر قرض دے رکھا ہے کہ آپ کی وفات پانے پر ان سے واپس لیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی موت کا خواہاں ہے تاکہ آپ کے بعد لوگوں سے روپیہ واپس لے کر گل چھڑے اڑائے بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے وزیر نے دس بدس عرض کی کہ علم پناہ یہ سچ ہے کہ میں نے اس شرط پر لوگوں کو روپے دیے ہوئے ہیں لیکن میں نے یہ بات خیر خواہی سے کی ہے بدخواہی سے نہیں میری غرض تو یہ ہے کہ بیچارے مقروض ہمیشہ آپ کی زندگی اور سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں گے تاکہ انہیں قرض واپس کرنے کی نوبت نہ آئے تلاش ایک بادشاہ کو ایک مہم پیش آ گئی اس نے منت مانگی کہ اگر میں اس مہم میں کامیاب ہو گیا تو اس قدر درہم زاہدوں کو دوں گا اللہ نے اس کی مراد پوری کر دی تو اس نے منت کی رقم ایک خاص غلام کو دی اور حکم دیا کہ اسے زاہدوں کو بانٹ دو یہ غلام بڑا عقل مند اور ہوشیار تھا تمام دن گھومتا رہا شام کو واپس آ کر تمام رقم پوری کی پوری بادشاہ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ جہاں پناہ میں نے ہر چن ڈھونڈا لیکن مجھے کوئی زاہد نہیں ملا بادشاہ نے کہا تو کیا بکتا ہے میرے علم کے مطابق تو اس ملک میں چار سو سے کم زاہد نہ ہوں گے غلام نے ہاتھ باندھ کر عرض کی جو زاہد ہے وہ تو لیتا نہیں اور جو لیتا ہے وہ زاہد نہیں بادشاہ اس کا مطلب سمجھ گیا اور ہنس کر مصاحبوں سے کہنے لگا کہ مجھے درویشوں اور خدا پرستوں سے جس قدر عقیدت ہے اس مردود کو ان سے اتنا ہی بیر ہے لیکن کہتا سچ ہے جو زاہد درم اور دینار لے لے اس سے بڑھ کر کوئی زاہد تلاش کر اونٹ کا بچہ اونٹ کے بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ آج تم نے بہت سفر کیا ہے کچھ دیر کے لیے سو جاؤ اس نے کہا اگر مہار میرے ہاتھ میں ہوتی تو تم مجھے اس قطار میں بوجھ کھینچتے ہوئے نہ دیکھتے چور اور گدا گری ایک چور نے ایک بھکاری سے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ جو چاندی کے لیے ہر رزیل اور کامینے کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہے اس نے کہا ایک رتی بھر چاندی کے لیے ہاتھ پھیلانا بہتر ہے کہ ذرا سمال چڑھنے کے عوض اس کے ہاتھ دو ٹکڑے کر دیں یعنی چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹ دیں روکھی روٹی بھی کوفتہ ہے ایک بھوکا پیاسا درویش ایک جگہ پہنچا جہاں کا مالک سخی اور اہل علم و فضل کا قدردان تھا بہت سے علماء و فضلہ اس کے دامن دولت سے وابستہ تھے اور سخی امیر کی قیامگاہ پر اکثر ان کی محفلیں جمتی تھیں درویش کے آنے سے پہلے ہی ایک محفل وہاں جمی ہوئی تھی وہ بیچارے چپکے سے کونے میں بیٹھ گیا اہل محفل نے اس نے مذاکن کہا کہ میں آپ اصحاب کی طرح عالم و فاضل نہیں ہوں میری طرف سے تو بس ایک شعر سن لیجئے سب نے کہا شوق سے فرمائیے اس نے کہا میں فاقہ زدہ روٹی کے دسترخوان کے پاس ایسا ہی ہوں جیسا کہ کوئی بدو بی بی کا کوئی شخص عورتوں کے حمام کے دروازے پر ہو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ بھوکا ہے فوراً اس کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا وہ جو کچھ حاضر تھا اس پر لا کر رکھ دیا درویش کھانے میں مشغول ہوا تو میزبان نے کہا اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تو اچھا ہو میرے نوکر بھنے ہوئے کوفتے تیار کر رہے ہیں درویش نے سر اٹھایا اور ہنس کر کہا اگر میرے دسترخوان پر کوئی کوفتہ نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں فاقہ زدہ تھکے ہوئے کے لیے تو روکھی روٹی بھی کوفتہ ہے غریب کی آہ ایک ظالم کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جبرن غریبوں سے ارزان نرخوں پر ایندھن خریدتا اور نفع کے ساتھ ملداروں کے ہاتھ فروخت کر ڈالتا ایک صاحب دل نے اس سے کہا زمین والوں پر ظلم و جبر نہ کرنا کہ آسمان پر کوئی بد دعا نہ کی جائے ظالم نے اس کی نصیحت کا برا مانا اور ناک بون چڑھا کر اس کی طرف منہ پھیر لیا کرنا خدا کا ایک دن اس کی لکڑیوں کے ڈیر میں آگ لگ گئی اور اس کا مکان جائیداد مال و اسباب سب کو جل کر راگ ہو گیا اتفاقاً وہی صاحب دل وہاں سے گزرا اس وقت وہ ظالم اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ نہ جانے یہ آگ کہاں سے آئی صاحب دل نے کہا غریبوں کے دل کے دھویں سے دعا ایک درویش دعا میں کہہ رہا تھا کہ اے خدا بدوں پر رحمت کر اس لیے کہ نیکوں پر تو نے خود ہی پہلے سے رحمت کی ہے کہ ان کو نیک پیدا کیا قیامت کا دن میں نے ایک عرابی کو دیکھا کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ اے فرزند قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تیرا نصب کیا ہے دو درویش شام کے بادشاہ الملک الساہی ایوبی کی عادت تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کر شہر کی گشت کیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کے دکھ درد خود معلوم کر سکے ایک رات وہ حزب معمول شہر میں گھوم رہا تھا کہ اس نے مسجد میں درویشوں کو دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھے سردی سے ٹھٹھر رہے تھے اور بادشاہ کو کوس رہے تھے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یہ متکبر بادشاہ خود تو عیش کر رہا ہے اور ہم غریب زمانے کی سختیاں جھیل رہے ہیں اگر آخرت میں اس بادشاہ کو بہشت میں جگہ ملی تو میں بہشت پر اپنی قبر کو ترجیح دوں گا دوسرا کہنے لگا اگر ملک صالح بہشت کی دیوار کے قریب بھی آئے گا تو میں جوتے مار مار کر اس کا سر پھوڑ ڈالوں گا بادشاہ ان کی باتیں سن کر چھپکے سے واپس آ گیا صبح ہوئی تو انہوں نے دونوں درویشوں کو دربار میں طلب کیا جب وہ حاضر ہوئے تو ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور پھر ان کو اتنا کچھ دیا کہ عمر بھر کے لیے فکر معاش سے آزاد ہو گئے ان میں سے ایک نے بادشاہ سے عرض کی جہاں پناہ ہم خادموں کا آپ کو کیا پسند آیا کہ اس قدر الطاف و اکرام کے مستحق ٹھہرائے گئے بادشاہ ہنس پڑا اور کہا میں نے آج تم سے صلح کر لی ہے امید ہے کل تم مجھ پر جنت کا دروازہ بند نہیں کرو گے برا نہ چاہو ایک بادشاہ کا غلام بھاگ گیا کچھ لوگوں نے اس کا تعقب کیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا وزیر کو اس غلام سے دشمنی تھی اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے غلام نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور کے حکم کے سامنے میرا سر خام ہے لیکن کیونکہ میں حضور کا نمک کھا کر پلا ہوں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن آپ پر میرے قتل ناحق کا الزام لگایا جائے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وزیر کو مار ڈالوں پھر اس کے قصاص میں آپ مجھے قتل کر دیں اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا بادشاہ ہنس پڑا اور وزیر سے کہا اب تیری کیا رائے ہے اس نے کہا جہاں پناہ میری رائے میں یہ مناسب ہے کہ خدا کے لیے اپنے پدر بزرگوار کے قبر کے صدقے اس کو آزاد کر دیجئے تاکہ یہ مجھے کسی بلا میں نہ پھنسا دے جب تو کسی دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کہ تو بھی اس کے نشانے پر ہے درد سر ایک بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہو تاج شاہی اس کے سر پر رکھ دیا جائے دوسرے دن سب سے پہلے جو شخص شہر میں داخل ہوا وہ ایک خستہ حال بکھاری تھا جس کی ساری عمر بھیک مانگنے اور پیبند لگے کپڑے پہننے میں گزری تھی عمرۂ حکومت نے مرحوم بادشاہ کی وصیت کے مطابق اسے اپنا بادشاہ بنا لیا اور قلوں اور خزانوں کی چابیاں اس کے سپرد کر دی کچھ عرصہ تو نظام حکومت ٹھیک ٹھاک چلتا رہا پھر بعضی امیروں کی سرکشی کی وجہ سے اس میں خلل پڑنا شروع ہو گیا اور ملک کا ایک حصہ اس کے قبضے سے نکل گیا انہی دنوں اس کا ایک پرانا ساتھی سفر سے واپس آیا اپنے دوست کا شہانہ وفرد دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بخت نے تیری یاوری کی ہے اقبال و دولت نے تیری رہبری کی یہاں تک کہ طرح پھول کانٹے اور کانٹا تیرے پیر سے نکل گیا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے بادشاہ نے کہا اے عزیز یہ مبارکباد دینے کا نہیں بلکہ ماتم پرستی کا موقع ہے جب میں تیرا ساتھی تھا اس وقت مجھے صرف ایک روٹی کی فکر ہوتی تھی اور رات کو چین سے سوتا تھا اب ایک جہاں کی فکر ہے نہ دن کو چین نہ رات کو مردم شناسی سلطان محمد غزنبی اپنے غلام ایاز پر اس قدر مہربان تھا کہ اسے اپنا وزیر بنا لیا دوسرے درباری حسد کے مارے انگاروں پر لوٹنے لگے اور ایاس کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے لگے سلطان کی کان میں ان باتوں کی بھنک پڑی تو اس نے کہا کہ ان کو ایاس کی خوبیاں معلوم نہیں چند دنوں بعد سلطان عیاس اور دوسرے ارکان دولت کے ساتھ کسی جگہ روانہ ہوا راستے میں اس نے موتیوں کا صندوق گھوڑے سے گرا دیا صندوق ٹوٹ گیا اور سارے موتی زمین پر بکھر گئے سلطان نے حکم دیا جس کا جی چاہے یہ موتی لوٹ لے پھر وہاں سے فوراً اپنی سواری ہٹا دی تمام درباری موتیوں کو لوٹنے میں مشغول ہو گئے اور سلطان سے جدا ہو گئے لیکن ایاز نے موتیوں کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا اور سلطان کا ساتھ چھوڑنا گوارہ نہ کیا اب ان حسدوں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ سلطان ایاز کو کیوں محبوب رکھتا ہے شیر اور سیاہ خرگوش سیاہ خرگوش سے کسی شیر نے پوچھا کہ تجھے شیر کے ساتھ رہنا کیوں پسند ہے اس نے کہا اس لیے کہ اس کا بچہ کھچا شکار کھا لیا کروں اور اس کی پناہ میں رہ کر دشمنوں کے شر سے بچا رہوں پوچھا کہ جب تو شیر کی پناہ میں آ گیا تو پھر اس کے نزدیک کیوں نہیں جاتا تاکہ وہ تجھے اپنے خواص اور مخلصین کے حلقے میں داخل کرے اس نے جواب دیا کہ میں اس کی گرفت سے ڈرتا ہوں دناؤں نے کہا ہے کہ بادشاہوں کی تلون مزاجی سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ کبھی تو سلام کرنے پر بگڑ جاتے ہیں اور کبھی گالی پر خلغت دے دیتے ہیں بی بیوی اور اندھا خاوند کہتے ہیں کہ ایک فقیح کی لڑکی نہایت بدصورت تھی اور بوجود جہیز اور دولت کے کوئی اس سے نکاح کی خواہش نہ رکھتا تھا مجبوراً فقیح نے اس کا نکاح ایک اندھے سے کر دیا دونوں میاں بی بی ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے اتفاق سے اسی زمانے میں ملک لنکا سے ایک باکمال طبیب وہاں بارد ہوا اس کے علاج سے اندھے بھی بینا ہو جاتے تھے لوگوں نے فقیر سے کہا آپ اپنے دامات کا علاج اس طبیب سے کیوں نہیں کروا لیتے اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ وہ بینا ہو گیا تو میری لڑکی کو طلاق دے گا بدصورت عورت کا شوہر اندھا ہی مناسب ہے برا پڑوسی میں ایک مکان کی خریداری کے معاملے میں متردد تھا ایک یہودی نے کہا خرید لو میں اس کے قریب ہی رہتا ہوں اور جانتا ہوں کہ اس میں کوئی عیب نہیں میں نے کہا سوائے اس عیب کے کہ تو میرا پڑوسی ہوگا جس گھر کا تجھ جیسا ہم سایا ہے وہ کھوٹی چاندنی کے دس درموں سے بھی سستا ہے گناہ ایک رات کا ذکر ہے کہ شہر بودات میں آگ لگ گئی یہ آگ اتنی خوفناک تھی کہ تقریباً آدھا شہر جل کر راکھ ہو گیا جب آگ بجھی تو تباہ لوگوں نے اپنی آہوں فغان سے آسمان سر پر اٹھا لیا لیکن دوسری طرف ایک دکاندار فرت مسرت سے بے خوف تھا اور اپنی دکان کے صحیح سلامت بچ جانے پر بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا ایک دیدہ نے اسے اظہار مسرت کرتے دیکھ کر کہا اے لالچی تیرا تو یہ حال ہے کہ تیری دکان بچی رہے پھر خاص سارا شہر جل جائے تیری بلا سے کیا تجھے خدا کا ڈر نہیں کہ دوسروں کی مصیبت پر تیرا دل نہیں پسیجتا ہے تیری اوقات پر کہ مصیبت زدوں کے آنسو پہنچنے کی بجائے اپنی سلامتی پر بالیں بجا رہا ہے سنگ دل کے علاوہ کون میدے کو بھر سکتا ہے جبکہ یہ دیکھتا ہے کہ فاقہ زدہ لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں زبان دراز بیوی شہ سادی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ میرا قیام دمشق میں رہا ایک دفعہ اہل دمشق سے بیزار ہو کر شہر سے نکل گیا اور فلسطین کے جنگلوں میں سکونت اختیار کر لی اور لوگوں سے ملنا جلنا تر کر دیا وہاں کے عیسائیوں نے مجھے پکڑ کر قید کر لیا اور پھر یہودی قیدیوں کے ساتھ مجھے ترابلس کی خندق کھودنے پر لگا دیا مدت بعد حلب کا ایک رئیس جس سے میری جان پہچان تھی وہاں سے گزرا اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا یہ کیا حالت ہے میں نے کہا کیا بتاؤں میں آدمیوں کے پہاڑ اور جنگل کی طرف بھاگتا تھا کہ خدا کی عبادت کے لیے یکسوئی میسر ہو لیکن اس وقت میری حالت کا اندازہ کر لو کہ یکسوئی چاہتے چاہتے جانوروں کی استبل میں آپ ہسا ہوں سچ پوچھو تو یہ گانوں کے ساتھ قیدی بن کر رہنا اس سے بہتر ہے کہ بے گانوں کے ساتھ باغ میں رہے رئیس کو میری حالت پر رحم آ گیا اس نے دس دینار دے کر مجھے فرنگیوں کی قید سے چھڑا لیا پھر مجھے اپنے ساتھ حلب لے گیا اس کی ایک بیٹی تھی اس نے سو دینار مہر پر میری شادی اس لڑکی سے کر دی کچھ مدت وہاں گزری تھی کہ بیوی نے بدمزاجی اور زبان درازی شروع کر دی یہاں تک کہ میرا جینا دھوبر کر دیا ایک بار اس نے مجھے تانہ دیا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جس کو میرے باپ نے دس دینار دے کر فرنگیوں کی قید سے چھڑایا تھا میں نے کہا ہاں بے شک میں وہی ہوں دس دینار دے کر مجھے فرنگیوں کی قید سے چھڑایا اور سو دینار کے عبض تیرے ہاتھ گرفتار کروا دیا اعتبار نہ کرو ایک نجومی گھر آیا اپنی بیوی کے پاس ایک اجنبی کو بیٹھے دیکھا اس نے اجنبی کو گالی دی اور برا بھلا کہا پھر دونوں ایک دوسرے سے گتم گتا ہو گئے شور و غل سن کر لوگ جمع ہو گئے ان میں سے ایک صاحب دل نے نجومی سے کہا تجھے کیا معلوم کہ آسمان کی بلندی پر کیا ہے جبکہ تجھے یہ علم بھی نہیں کہ تیرے گھر میں کون ہے دوستی ایک درویش نے دنیا کو تر کر کے جنگل کو اپنا مسکن بنا لیا تھا اور درختوں کے پتھے کا کر گزارا کرتا تھا ایک بادشاہ اس کی زیارت کو گیا اور منت کر کے اس کو شہر میں لے آیا یہاں اس کو اعلیٰ درجے کے محل میں اتارا جس کے ارد گرد نہایت عمدہ باغ تھا پھر عقیدت مند بادشاہ نے اس کی خدمت کے لیے خوبصورت لونڈیوں اور غلام مقرر کیے اور اس کے کھانے اور لباس کا خاص اہتمام کیا درویش نے اس پر حد بخشی ماحول میں مرغن اور لذیذ غذائیں کھائی اور نفیس کپڑا پہنا تو اس نے ایسے رنگ و روغن نکالا کہ ہیت اور صورت ہی بدل گئی ایک دن بادشاہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا اور درویش کو اسودہ حال اور مطمئن دے کر بہت خوش ہوا کہنے لگا مجھ کو عالموں اور زاہدوں سے جس قدر محبت اور عقیدت ہے اتنی کسی اور گروہ سے نہیں جہاں دیدہ وزیر نے جو اس کے ساتھ تھا عرض کی جہاں پناہ حقیقی دوستی تو یہ ہے کہ آپ ان دونوں گروہوں کے ساتھ بھلائی کریں اور وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ عالموں کو روپے دیں تاکہ وہ اطمینان سے درس اور میں مصروف رہیں اور زاہدوں کو کچھ نہ دیجیے تاکہ وہ زاہد رہ سکیں نظر حکارت ایک بادشاہ درویشوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتا تھا ایک درویش نے اس کی نظر حکارت کو بھانپ لیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا اے بادشاہ بے شک ہمارا گروہ تعداد میں تمہاری فوج سے کم ہے لیکن ہم دنیا میں تم سے زیادہ خوش اور مطمئن ہیں موت کا معاملہ تم اور ہم میں برابر ہے اور آخرت میں انشاءاللہ تم سے بہتر ہوں گے جواب ایک درویش خانقاہ کو چھوڑ کر مدرسے میں چلا گیا میں نے پوچھا تو نے عالم اور درویش میں کیا فرق دیکھا کہ تم نے زاہدوں کا مسئلہ چھوڑ کر اس کوچے میں قدم رکھا ہے اس نے جواب دیا درویش صرف اپنی گدلی کو لہروں سے بچاتا ہے اور عالم یہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ ڈوبتوں کو بھی بچائے حسد میں نے ایک خوش دماغ آدمی کو دیکھا جو ایک صاحب رتبہ کی ایف کر رہا تھا میں نے کہا اے جناب اگر آپ بدبخت ہیں تو نیک انسان کا کیا قصور ہے سزا ایک بادشاہ گھوڑے سے گر پڑا اس کی گردن کو ایسا صدمہ پہنچا کہ اپنا سر ادھر ادھر نہیں گھما سکتا تھا طبیبوں نے بہت زور مارا لیکن اس عجیب بیماری کا علاج کرنے میں ناکام رہے اتفاق سے ایک یونانی طبیب وہاں پر آ گیا اس نے بادشاہ کا علاج کیا اور اس سے صحت ہو گئی کچھ عرصہ بعد وہ طبیب دوبارہ بادشاہ کو ملنے آیا احسان پرموش بادشاہ نے اس کی طرف کچھ التفات نہ کیا طبیب وہاں سے رنجیدہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے روز بادشاہ کو کسی بوٹی کا بیج بھیجا کہ انگیٹی پر ڈال کر اس کی دھونی لو تاکہ بیماری غوت کر نہ آئے بادشاہ نے اس کی دھونی لی تو اس کو ایک چھینک آئی اور اس کی گردن جیسے چوٹ لگنے پر ہوئی تھی ویسے ہی ہو گئی بادشاہ اب سخت پشیمان ہوا کہ اس نے ہر طرف آدمی دوڑائے کہ طبیب کو ڈھونڈ کر لائے تاکہ وہ اس سے معافی مانگے لیکن سب تلاش کرنے والے تھک ہار کر واپس آ گئے کسی کو طبیب کا سراغ نہ ملا بدبخت بادشاہ اب دن رات اپنے آپ کو کوستا تھا لیکن اس سے کیا ہو سکتا تھا تصوف ایک بزرگ نے لوگوں سے پوچھا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اب سے پہلے ایک جماعت ہوتی تھی جن کی صورت پر اگندہ اور دل مطمئن ہوتا تھا اور اب ایک مخلوق ہے جس کا ظاہر مطمئن اور دل پر اگندہ ہے جب تیرا دل ہر وقت بھٹکتا رہے تو خلوت میں بھی اپنے باطن کو صاف پائیے گا اور اگر مال اور مرتبہ اور کھیتی اور تجارت کا مالک ہونے کے باوجود تیرا دل خدا سے لگا ہے تو سمجھ لے تو خلوت نشیں ہے دکھ سکھ عزت اور ذلت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شام کے ایک شہر میں کوہرام برپا ہو گیا لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا ایک سپاہی ایک پرسا کو پکڑ کر لے گئے میں اس مردہ کو قید خانے میں ملنے گیا تو دیکھا کہ نہایت اطمینان سے بیٹھا ہے اور اس کے چہرے پر ملال یا تردد کا نام و نشان تک نہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس قدر مطمئن کیوں ہیں اس نے کہا خواہ عزت اور مرتبہ ہو یا ذلت اور قید میں اسے اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں نہ کہ عمر زید کی طرف سے محبوب کے ہاتھ سے جو ملے کھا لو کیونکہ بیمار طبیب سے زیادہ دانا نہیں ہوتا شکل و صورت ایک شخص کا رنگ سیاہ تھا ایک دن کسی نے اسی سیاہ رنگت پر بھپتی کہی اس نے اسے ایسا دندہ نشکن جواب دیا کہ وہ اپنا سمون لے کر رہ گیا کہا میں نے اپنی صورت خود نہیں بنائی ہے تو اسے میرا عیب گن رہا ہے گویا میں نے کوئی برا کام کیا ہے تجھے میری بدصورتی سے کیا مطلب آخر برے اور اچھے نقش بنانے والا میں تو نہیں ہوں غفو درگزر ایک شرابی نشے کی حالت میں مسجد کے حجرے میں گھس گیا اور رو رو کر دعا مانگنے لگا کہ اے پروردگار مجھے بہشت میں لے جانا مسجد کے مؤذن نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا کہ اے نپا کتے مسجد میں تیرا کیا کام ہے تو نے کون سی بڑی نیکی کی ہے کہ بہشت کا طلبگار ہے شرابی رو پڑا اور کہا کیا تجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ گنہگار اللہ کے لطف و کرم کا امیدوار ہو میں تجھ سے تو معفرت نہیں چاہتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور خدا دستگیر ہے مجھ کو تو شرم آتی ہے کہ میں رب کریم کے افو کے مقابلے میں اپنے گناہ کو بڑا سمجھوں اللہ کے سامنے ایک نیک آدمی ایک بدکار شخص کے پاس سے گزرا وہ نیک آدمی کے پاؤں کو لپٹ گیا اور کہنے لگا آپ جیسے نیک آدمی سے مجھے بہت شرم آتی ہے اس روشن ضمیر نے خشمناک ہو کر کہا اے جوان تجھے اپنے آپ سے شرم نہیں آتی کہ اللہ موجود ہے اور مجھ سے شرما رہا ہے تجھے کسی شخص سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جا بس خدا کی طرف دھیان لگا اپنے پروردگار سے اس طرح شرما جس طرح تجھے اپنے اور بیگانے سے شرم آتی ہے نصیحت ایک دفعہ ہارون رشید کا ایک بیٹا غصے میں بھرا ہوا باپ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے ہارون الرشید نے ارکان دولت سے پوچھا کہ ایسے آدمی کو کیا سزا ملنی چاہیے ایک نے زبان کاٹنے کی رائے دی اور دوسرے نے جائیداد کی ضبطی اور ملک بدر کرنے کی سزا تجویز کی اور ایک نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دو ہرون رشید نے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا اے بیٹے تو اگر اسے معاف کر دے تو تیری مہربانی ہے اگر نہیں کر سکتا تو بھی اس کو ماں کی گالی دے لے لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا ورنہ پھر تیری طرف سے ظلم ہوگا اور دوسرے کی طرف دعویٰ عقل مند کے نزدیک مرد وہ نہیں ہے جمعہ ہاتھی سے لڑے ہاں تحقیق کی رو سے مرد وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ واہی تباہی نہ بنے عابد اور کھوپڑی ایک دفعہ دریائے دجلہ کے کنارے عبادت میں مشغول تھا کہ ایک کھوپڑی پانی میں بہتی ہوئی کنارے کے نزدیک آ گئی اس نے آواز دی کہ مرد خدا میری طرف دیکھ کبھی میں ایک بادشاہ کے سر پر غرور تھی جس کی شان و شوکت کا ڈھنگ کا بچتا تھا اور پتہ نصرت جس کے قدم چومتی تھی اس نے عراق پر یلغار کی اور قابض ہو گیا پھر کربان پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا کہ اچانک موت نے دبوش لیا اور اس کے سرے پر غرور کو کیڑے کھا گئے اب میری طرف دیکھ اور عبرت حاصل کر